سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے البتہ رات کو تحجد پڑھتے تھے جابر نے سالم سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سفر میں وطر پڑھتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں حدیث نمبر چوبیس سو تیرہ مسند احمد